اور ہمارے لیے اس دنا میں بھلائی لکھ اور آخرت میں بے شک ہم تیری طرف رجوع لائے فرمایا میرا عذاب میں جسے چاہوں دوں اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے تو انقب میں نمتوہے کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے اور ذکو دیتے ہیں اور وہ ہماری آیتوں پر آمان لاتے ہیں